ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءهم اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع کرنے لگیں آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے اور اگر آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ہوگا اس میں یہود و نصارہ کے ایمان لانے سے غایت درجے کی ناؤمیدی کی خبر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں اس لیے ان کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش اچھی بات نہیں آپ بس اللہ کی رضا طلب کریں اور ان کے سامنے وہ دین حق پیش کریں جو آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے اور جس کے علاوہ کوئی بھی دین دین حق نہیں ہے یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ یہود و نصارہ کے پاس ہدایت نہیں ہوائے نفس ہے اور وہ دوسروں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں اور اس میں امت اسلامیہ کے لیے شدید وعید ہے کہ اگر قرآن و سنت کا علم آ جانے کے بعد یہود و نصارہ کی راہ اپنائیں گے تو اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا اس آیت کے ضمن میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو محض مداحنت کی بنیاد پر کسی کرائے کو قرآن و سنت پر ترجیح دیتے ہیں یا سنت کو پس پشت اس لیے ڈال دیتے ہیں کہ کسی امام یا کسی عالم کا قول اس کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کی تعویل کرتے ہیں ان کے معنی و مفاہم کو بدل دیتے ہیں تاکہ کوئی منافق حاکم وقت ناراض نہ ہو جائے گویا کوئی بھی آدمی اگر کسی انسان کی مرضی یا رائے کو مقدم کرنے کے لیے قرآن اور رسول اللہ کی سنت کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اس آیت کے ضمن میں آئے گا اور آیت میں موجود تحدید و وعید اس کو شامل ہوگی